وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب تو اس شہر کو پرامن بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں مختلف قسم کے میوے عطا فرما اللہ نے کہا اور جو کافر ہوگا اسے بھی کچھ دنوں تک نفع پہنچاؤں گا پھر اسے جہنم کے عذاب میں داخل ہونے پر مجبور کر دوں گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنانے کے بعد یہ دعا کی کہ اے میرے رب اس جگہ کو جہاں میں نے تیرا گھر بنایا ہے اور جہاں تیرے حکم سے اپنی اولاد کو بسایا ہے ایسا شہر بنا دے جہاں لوگ انس محسوس کریں اور ہر خوف سے آزاد رہیں اور یہاں بسنے والے مومنین کے لیے ہر قسم کا پھل مہیا فرما چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حرم کو امن کا گہوارہ اور بلد حرام بنا دیا جہاں ہتھیار اٹھانا حرام ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ سراحت کر دی کہ جو کافر ہوگا وہ یہاں تو تمہاری دعا سے فائدہ اٹھائے گا لیکن آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا فائدہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ کو دونوں حروں کے درمیان حرم بناتا ہوں